توبہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت اسود بن سری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قیدی کو لایا گیا جس نے کہا یا اللہ میں تیرے دربار میں توبہ کرتا ہوں نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا عرف الحق علی یعنی اس نے حق کو اس کے حقدار کے لیے پہچان لیا یعنی توبہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف توبہ کرنا جائز نہیں عن الاسود بن سریع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتیا فقال اللہ انی اتوب الیک ولا اتوب ولا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله